مگر اتنا ضرور سمجھ میں آ گیا تھا کہ خطرہ ہے اس لیے جلدی جلدی ہم لوگ کشتی میں بیٹھے اور دو دو آدمیوں نے مل کر ایک ساتھ چپو چلائے تب کہیں جا کر تین منٹ کے اندر اندر جہاز تک پہنچے رسی کی سیڑھی کے ذریعے جوں تو کر کے ہم اوپر چڑھے اور پھر کشتی کو اوپر کھینچ لینے کے بعد ہم نے اس ہلتے ہوئے جزیرے کو دیکھا جو اب اور بھی تیزی سے ہل رہا تھا اس کی زمین سے خون کا فوارہ لگاتار بلند ہوتا جا رہا تھا خون کا فوارہ جتنا اونچا ہو رہا تھا جزیرہ اتنی ہی تیزی کے ساتھ ہل رہا تھا ہم دم بخود کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے ملا بھی بالکل تھا اچانک اسے ہوش آیا اور اس نے جلدی سے بات بان کھول دیے جہاز آہستہ آہستہ ہلتے ہوئے جزیرے سے دور ہونے لگا کچھ ہی دیر بعد جزیرہ بری طرح ہلنے لگا اور ہمارے سامنے وہ پہلی بار سمندر میں سے اوپر ابھرنے لگا چند منٹ میں وہ اتنا اونچا ہو گیا کہ ایک چھوٹی سی چٹان معلوم ہونے لگا اور تب مجھے اس جزیرے کا وہ حصہ نظر آیا جو اب تک میری نگاہوں سے پوشیدہ تھا یہ حصہ پانی میں ڈوبا ہوا تھا اور جب ابرا تو مجھے ایک حیرت انگیز چیز نظر آئی یعنی ایک بہت بڑا سر جس میں دو آنکھیں چمک رہی تھیں اور اس سر کے آگے ایک بہت خوفناک منہ تھا جو بار بار کھل اور بند ہو رہا تھا خوف کے مارے میری ٹانگیں لرسنے لگی اور میں جلدی سے ڈیک پر بیٹھ گیا حقیقت اب معلوم ہوئی تھی جس جزیرے پر میں نے ایک رات اور آدھا دن گزارا تھا وہ دراصل جزیرہ نہیں بلکہ کوئی بہت بڑی سمندری مچھلی تھی اتنے عرصے تک میں اس کی کمر پر بھاگتا رہا اور اسے خبر بھی نہ ہوئی لیکن میرے خیال میں اسے خبر ضرور ہوئی ہوگی اسے میرا وزن بھی ضرور محسوس ہوا ہوگا مگر جس طرح انسان اپنے جسم پر مکھی کا کوئی وزن محسوس نہیں کرتا ایسے ہی اس دیوزات مچھلی نے مجھے سمجھا ہوگا یعنی اس کے لیے میرا وزن ایک مچھر کے برابر ہوگا یہ خیال آتے ہی میں کافی دیر تک اس خطرناک مچھلی کی کمر پر رہا مجھے ڈر کے مارے چکر آ گیا خود کو سنبھال کر جب میں نے سامنے دیکھا تو وہ مچھلی پانی میں بری طرح تڑپ رہی تھی اس کی دم دائیں بائیں اتنے زور سے پڑتی تھی کہ سمندر کا پانی کئی سو فٹ اوپر اچھل جاتا تھا جس مقام پر وہ تھی وہاں در حقیقت طوفان آیا ہوا تھا ہم نے خدا کا شکر ادا کیا کہ بچ گئے اگر ہمارا جہاز اسی جگہ کھڑا ہوا ہوتا تو یقیناً ہم جہاز سمیت کبھی کے سمندر میں غرق ہو گئے ہوتے تڑپتے تڑپتے وہ مچھلی بے جان سی ہو گئی اور پھر ہمیں پتہ نہیں کیا ہوا کیونکہ اب ہمارا جہاز اس سے اتنا دور ہو چکا تھا کہ ہمیں دوربین سے بھی دیکھنے میں دشواری پیش آ رہی تھی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے بڑی دیر تک ہم خاموش بیٹھے رہے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے بھی گھبراہٹ ہوتی تھی حلق خشک تھے سمندر کا پانی صرف دو دو قطرے پینے کے باعث زبان کی نوک جگہ جگہ سے کٹ گئی تھی اس لیے خاموش رہنا ہی بہتر تھا مگر خاموش رہنے سے گھبراہٹ اور بڑھتی تھی اس لیے میں نے آہستہ سے یہ خاموشی توڑتے ہوئے کہا مجھے تو رہ رہ کر ڈر لگتا ہے اب سوچتا ہوں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اگر وہ مچھلی راتوں رات مجھے لے کر سمندر میں بیٹھ جاتی تو میں کیا کرتا واقعی بڑا حیرت ناک واقعہ ہے فیروز جان میری بات کی تائید کرتے ہوئے بولا سمندروں میں اس سے بھی بڑی بڑی مچھلیاں ہوا کرتی ہیں میں صرف سنتا ہی تھا مگر آج دیکھ بھی لیا میں نے خوف کی ایک چھڑجڑی لے کر کہنا شروع کیا اب بھی جب اس کھال کا خیال آتا ہے جس پر لیٹا ہوا تھا تو سچ متلی ہونے لگتی ہے میری یہ بات سن کر جیک نے مسکرا کر کہا تم تو صرف یہی باتیں سوچ رہے ہو لیکن میرا خیال کسی اور ہی طرف ہے غور سے سنو اب مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ جہاز کے پیچھے مچھلی کے ساتھ رسی سے لٹکے ہوئے جب تم مخالف سمت میں بہ گئے تھے تو پھر بعد میں ہمارے سامنے کیسے آ گئے ہاں واقعی یہ بات تو میری سمجھ میں بھی نہیں آئی آپ بتائیے میں نے حیرت سے کہا اور جیک کی باتیں توجہ سے سننے لگا بڑی آسان سی بات ہے تم سمجھتے رہے کہ تم جزیرے پر ہو وہ ایک ہی جگہ کھڑا ہوا ہے مگر اب جبکہ یہ بات صاف ہو گئی ہے کہ وہ جزیرہ نہیں بلکہ ایک بہت بڑی مچھلی کی کمر تھی تو حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے تم ایک ہی جگہ نہیں رکے رہے بلکہ بڑی معقول رفتار کے ساتھ سمندر پہ بہتے پھرے ہو مچھلی ایک اچھی رفتار سے سمندر میں گھوم کر ہمارے جہاز کے سامنے ہم سے پہلے پہنچ گئی تھی جس وقت تم اپنی پینٹ ہوا میں لہرا رہے تھے اس وقت بھی وہ تیر رہی تھی دراصل وہ کسی وقت بھی ایک جگہ نہیں رکی ہر لمحہ وہ تیرتی ہی رہی اور تم اس کی کمر پر سوار ہو کر اسی رفتار سے سمندر میں چلتے رہے چونکہ مچھلی بہت بڑی تھی اس لیے تم یہ محسوس نہیں کر سکے کہ وہ تیر رہی ہے اسے یوں سمجھو جیسے کہ ہماری زمین گھوم رہی ہے مگر ہمیں محسوس نہیں ہوتا بہرحال جو کچھ ہوا وہ تو ہوا اب ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس بلا سے نجات ملی در حقیقت ہم ایک بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہونے سے بال بال بچ گئے اور اب وقت آ گیا ہے کہ جبکہ سوچنا چاہیے کہ وہ جزیرہ کیسے تلاش کیا جائے مگر نہیں میں اتنا خود غرض بننا نہیں چاہتا میں نے تم لوگوں کو خامخواہ مصیبتوں کے غار میں تھکیل دیا ہے میری وجہ سے تم بھی تکلیفیں چیل رہے ہو اس لیے اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ہم واپس کو مورون چلے جائیں اور اس خوفناک سفر کو اسی مقام پر ختم کر دیں جیک نے یہ سن کر جلدی سے جواب دیا واہ یہ آپ کیا سوچ رہے ہیں یہ تو ہمت ہار دینے والی بات ہوئی مسٹر جان میں نے بھی سینا تان کر کہا نہیں ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے اتنے خطروں سے مقابلہ کرنے کے بعد اب جب کہ صرف ایک آخری خطرہ باقی رہ گیا ہے اس طرح پیچھے ہٹ جانا میرے خیال میں اچھی بات نہیں ہے خیر ارادہ تو میرا یہی تھا مگر تم لوگوں کی تکلیف کے خیال سے ارادہ تبدیل کرنا پڑا اب جیسا تم کہتے ہو میں وہی کروں گا جون نے خوش ہو کر کہا لہٰذا ہمارا کام یہ ہے کہ اس جزیرے کو تلاش کرنا ہے جو ہماری آخری منزل ہے اور جس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آس پاس کا پانی گرم ہے جے کچھ دیر خاموش رہا اور پھر بولا اسے تلاش کرنے کا کام میرے میں چھوڑیے آج ہی ملا کو ہدایت کر دیتا ہوں کہ وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پانی میں تیرتا رہے جہاں اس کے بدن کو پانی گرم لگے فوراً مجھے بتائے اس کے علاوہ ہم دوربینوں کی مدد سے پانی کی سطح کو بھی دیکھتے رہیں گے جس مقام پر بھاپ اٹھتی ہوئی نظر آئے گی سمجھ لیں گے کہ اس کے قریب ہی وہ جزیرہ ہے بالکل ٹھیک تجویز ہے میرے خیال میں اس سے بہتر کوئی طریقہ ہو بھی نہیں سکتا لہذا ہم ایسا ہی کریں گے جان نے اتنا کہہ کر دوربین پھر آنکھوں سے لگا لی میں نے کمر سیدھی کرنے کے لیے تختے سے ٹیک لگا لی اور گزرے ہوئے واقعات پر خاموش بیٹھ کر غور کرنے لگا جیک ملا کو ہدایت دینے کے لیے باہر ٹیک پر چلا گیا اور جان نے ایک تھیلے میں سے ایک موٹی سی کتاب نکال کر اسے پڑھنا شروع کر دیا ملا اپنا خوف دور کرنے کے لیے بلند آواز سے کوئی ایسا گانا گا رہا تھا جس کے الفاظ میری سمجھ میں نہیں آتے تھے جہاز آہستہ آہستہ ایک نامعلوم منزل کی طرف چلا جا رہا تھا شام ہو رہی تھی اور پرندوں کی آوازیں اس خاموشی میں بڑی پیاری لگ رہی تھیں جلد ہی رات ہو گئی اور ہر طرف ایک سکون سا چھا گیا جیک اور جان دونوں سر جوڑ کر آپس میں کچھ مشورہ کرنے لگے اپنے ساتھ انہوں نے مجھے بھی شامل کرنا چاہا مگر میں اب اس قدر تھک چکا تھا کہ اپنی جگہ سے اٹھنا بھی مجھے دو بھر معلوم ہوتا تھا خدا جانے کب تک وہ دونوں اسی طرح باتیں کرتے رہے کیونکہ جب میری آنکھ کھلی تو سورج کی کرنیں میرے منہ پر پڑ رہی تھیں اسی طرح ایک ایک کر کے کئی راتیں آئیں اور گزر گئی جہاز اسی طرح طوفانی لہروں کے تھپیڑے کھاتا سمندر کے سینے پر تیرتا ہوا نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہم یہ بھی بھول گئے کہ وہ پرسرار جزیرہ کب سمندر میں سے نمودار ہوا کرتا ہے کھانے کا سامان بالکل ختم ہو چکا تھا پانی کا بھی ایک قطرہ بھی ہمارے پاس نہیں تھا حلق سوکھ چکے تھے ہاتھ پیروں میں سکت نہ رہی تھی جہاز خود بخود جس طرح اس کا دل جاتا مڑ جاتا کیونکہ ملا تھک کر اس قدر چور ہو چکا تھا کہ اب وہ بادبانوں کی رسیاں بھی نہیں کھول سکتا تھا یہ حالت تھی ہماری ہم نے سمجھ لیا کہ بس اب ہم چند ہی گھنٹوں کے مہمان ہیں اور پھر یہ اسی دن کا واقعہ ہے کہ ہم مری مرے جہاز کے کٹہرے کا سہارا لیے بیٹھے تھے کہ یک ملا بری طرح جان نے اسے حیرت سے دیکھا تو وہ کسی طرف اشارہ کر رہا تھا اس کی انگلی کی سیٹ میں جب ہم نے نظر جما کر دیکھا تو سمندر کی لہروں پر چند چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو مرا ہوا پایا نگاہ جب آگے بڑھی تو سمندر کے درمیان ایک جگہ ہمیں ہلکی سی کوہر دکھائی دی بالکل ایسی ہی جیسے دھواں سردی کھا کر جم گیا ہو ملا نے جون کا حکم پا کر جلدی سے بات بانوں کا رخ پھیر کر جہاز کا منہ اس طرف کر دیا جہاں وہ کوہر نظر آئی تھی اور پھر ہمارا جہاز آہستہ آہستہ اس طرف روانہ ہوا جہاں شاید ایک بہت بڑا خطرہ چھپا ہوا ہماری راہ دیکھ رہا تھا جیسے جیسے ہم کوہر کی طرف بڑھتے گئے کوہر کا حجم بھی بڑھتا گیا دور سے ہمیں ایک چھوٹی سی لکیر نظر آتی تھی مگر اب معلوم ہوتا تھا کہ میلوں تک پھیلا ہوا یہ عجیب سا دھواں سمندر کے سینے پر ایک دیوار بن کر کھڑا ہوا ہے ہم سامنے دیکھ رہے تھے دل بری طرح دھڑک رہے تھے سانس بہت تیز ہو گئی تھی اور کسی بھی وقت ہم ایک بھیانک حادثے سے دو چار ہونے کے لیے خود کو تیار کیے ہوئے کھڑے تھے سمندر کے پانی پر مری ہوئی مچھلیوں اور دوسرے سمندری جانوروں کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی تھی میری یہ پیشگوئی ثابت ہوئی تھی کہ جزیرے کے آس پاس کا پانی گرم کافی ہوگا اس کی تصدیق ملا پانی میں ہاتھ ڈال کر پہلے ہی کر چکا تھا کسی خطرے کے آنے سے پہلے دل کی جو حالت ہوا کرتی ہے وہی ہو بہو ہماری تھی سانس سینے میں کھٹے ہوئے محسوس ہوتے تھے چیروں کا رنگ سر پڑ گیا تھا اور بالکل خاموش اور چپ چاپ کھڑے ہم حیرت زدہ نظروں سے دھوئیں کی اس دیوار کو دیکھ رہے تھے جو دم بدم ہمارے قریب ہوتی جا رہی تھی جیک اور جون نے اپنے پستول ہاتھ میں لے لیے میں بھی دوڑ کر اپنا ریوالور نکال لایا اور اب ایک طرح سے ہم ان انجانے خطروں کا مقابلہ کرنے کو تیار ہو گئے تھے وہ دھواں ہم سے مشکل سے کوئی تیس گس رہ گیا تھا ملا نے بات بان قابو میں رکھے تھے کیونکہ اس کا خیال تھا کہ اسے کسی بھی وقت جہاز کے لوٹانے کا حکم مل سکتا ہے آہستہ آہستہ جہاز اس دھوئیں کی طرف پڑتا گیا اور پھر آخرکار دھوئیں کی چادر عبور کر کے اس سے آگے بڑھ گیا اچانک ایک عجیب قسم کی بو ہمیں محسوس ہوئی ایسا لگتا تھا جیسے ہم گہرے بادلوں سے ڈھک گئے ہوں دس فٹ دور کی چیز بھی آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے کے باوجود دکھائی نہ دیتی تھی سفید دودھیا رنگ کا دھواں ہر طرف چھایا ہوا تھا اور چونکہ اس جگہ کا پانی کافی حد تک گرم تھا لہذا پانی سے ہلکی ہلکی سی بھاپ بھی اٹھ رہی تھی ہمیں اس بات کی خوشی تھی کہ ہم منزل مقصود تک آ گئے ہیں اور یہ ڈر بھی تھا کہ دیکھیے اب قسمت کیا گل کھلاتی ہے جہاز برابر آگے بڑھتا جا رہا تھا ہمیں ہر طرف ایک دھن سی نظر آتی تھی سورج کی تیز روشنی بھی اس دھند کے پار نہیں گزر رہی تھی اس لیے دن کے بارہ بجے بھی ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کہ شام ہو گئی ہو جان نے ملا کو حکم دیا کہ وہ سب باتمان کھول دے تاکہ ہم جلد سے جلد اس مقام سے آگے بڑھ سکیں کیونکہ اس جگہ دم سینے میں کٹتا ہوا محسوس ہوتا تھا ملا نے حکم کی تعمیر تو کی مگر جہاز کی رفتار بڑھنے کے بجائے اور گھٹ گئی جون نے جب ملا سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ وہ بالکل نہیں جانتا سب بات بانوں کے کھول دینے کے بعد جہاز اتنا آہستہ کیوں چل رہا ہے لیکن پھر جلد ہی اس کی وجہ بھی معلوم ہو گئی کیونکہ چلتے چلتے جہاز اچانک پانی کے اندر کسی چیز سے ٹکرایا اور پھر چند ہچکولے لے لے کر رک گیا ہم نے جلدی سے نیچے جھانک کر دیکھا تو خوشی کے مارے دل دھڑکنے لگے جہاز کے نچلے حصے کے آس پاس کچھ ہرے پتے نظر آ رہے تھے جون نے بتایا کہ دراصل ہم اس خوفناک جزیرے کی زمین پر پہنچ گئے ہیں ہمارا جہاز کسی چٹان سے ٹکرا کر رک گیا ہے اور چٹان پر یقیناً درخت بھی اگے ہوئے ہیں اس بات کا جب یقین ہو گیا تو ملا نے بات بار اتار کر لنگر ڈال دیا اور پھر ہم سہمے ہوئے انداز سے آنکھیں پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگے یہی ہماری آخری منزل ہے جون نے کچھ سوچ کر کہنا شروع کیا اس جزیرے میں ہی کہیں وہ مکھی رہتی ہے جس کی گرمی کے باعث سمندر کا اتنا حصہ بے حد گرم ہے اور گرمی ہی کی وجہ سے پانی میں سے لگاتار بھاپ اٹھ رہی ہے یہی بھاپ دور سے ہمیں دھواں نظر آتی تھی پہلے ہمارا جہاز جزیرے پر اگے ہوئے درختوں سے الجھتا ہوا آگے بڑھتا رہا اسی لیے اس کی رفتار ہلکی تھی لیکن اب جس وقت یہ جزیرے سے اوپر ابھرے گا ہم لوگ بھی پانی کی سطح کے ساتھ ساتھ نیچے ہوتے جائیں گے اور جزیرے کی زمین سے لگ جائیں گے جب ہمارے قدم زمین کو چھو لیں گے تب ہم سوچیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے فی الحال تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جزیرہ کب ابھرے گا اور آخر کب تک اس گہری دھند میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے رہیں گے اگر حساب لگایا جائے تو جزیرہ کل یا پرسوں رات کو سمندر میں سے ابھرے گا جیک نے جواب دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں دو تین دن تک اس گندی فضا میں اور سانس لینا پڑے گا جان نے سوچتے ہوئے کہا اچھا خیر یہی صحیح اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ بھی تو نہیں ہے ہم اپنے کیبن کے اندر بیٹھ کر یہ عرصہ گزاریں گے جان یہ کہہ کر کیبن میں چلا گیا اس کے پیچھے ہم دونوں بھی گئے اندر جا کر پھر آپس میں بحث ہونے لگی جیک کہہ رہا تھا کہ جزیرے کے بلند ہونے پر اگر وہ خوفناک مکھی نظر آ گئی تو اسے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا یہ ہمیں ابھی سے سوچ لینا چاہیے جان نے اس کا جواب یہ دیا کہ جب تک ہم میں سے کسی کو یہ معلوم نہ ہو جائے کہ مکھی کیسی ہے کتنی بڑی ہے اس کی کیا خاصیتیں ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے اس میں کوئی شک نہیں کہ کتابوں کے ذریعے ہمیں اس کے بارے میں پوری واقفیت ضرور ہے مگر ابھی تک ہم نے اسے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا اس لیے پہلے سے کچھ نہیں کہہ سکتے کافی دیر تک اس قسم کی باتیں ہوتی رہی چونکہ اب جزیرے تک آ جانے کے بعد ہمیں کوئی خطرہ نظر نہیں آتا تھا اس لیے جلد ہی ہم اپنے اپنے بستروں میں لیٹے دھند گہری ہوتی جا رہی تھی اور اندھیرا پڑتا ہی جا رہا تھا اس سے ہم نے اندازہ لگایا کہ شام ہو رہی ہے اور رات آنے والی ہے آنکھیں آپ ہی آپ بند ہونے لگی اور پھر ہم گہری نیند سو گئے صبح جب میری آنکھ کھلی تو سورج کی پہلی کرنے کیبن کے اندر آ رہی تھی میں نے کھڑکی میں سے جھانک کر باہر دیکھا تو ملا ابھی تک سو رہا تھا جان اور جیک بھی اپنے اپنے پستولوں پر ہاتھ رکھے میٹھی نیند کے مزے لے رہے تھے میرے جی میں آئی کہ باہر چل کر دھن کے پار کچھ دیکھنا چاہیے شاید کوئی ایسی خاص بات معلوم ہو جائے جو آگے پیش آنے والے واقعات اور خطرات کو دور کر سکے یہ سوچ کر میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور باہر ٹیک پر آ گیا مگر یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ سمندر پہ سے وہ دھند اب غائب تھی اور دور دور تک نیلا آسمان دکھائی دے رہا تھا جوش اشتیاق میں میں اور آگے بڑھا مجھے یقین تھا کہ جہاز ابھی تک اسی چٹان کے سہارے کھڑا ہوا ہوگا اور درختوں کی پتیاں نظر آ رہی ہوں گی دل نے خواہش کی کہ اب یہ دیکھنا چاہیے کہ بغیر دھن کے وہ چیزیں کیسی نظر آتی ہیں یہ خواہش پوری کرنے کی خاطر میں نے جھک کر نیچے دیکھا مگر یہ کیا خوف کے باعث میرے حلق سے ایک گھٹی ہوئی چیخ نکلی اور میں سہم کر جلدی سے پیچھے ہٹ گیا میرے جسم پر لرز اتاری تھا اور کمزوری کے باعث ٹانگیں لڑکھڑا رہی تھیں میری چیخ سن کر ملا بھی جاگ پڑا مجھے اس حالت میں دیکھ کر جلدی سے وہ میرے پاس آیا میں نے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ وہ بھی جھک کر دیکھے اس نے جب خود جھک کر جہاز کے نیچے دیکھا تو دہشت کی وجہ سے وہ بھی چلانے لگا خوف کے باعث اس نے اپنا منہ چھپا لیا میں کیا بتاؤں کیسا برا وقت تھا اچانک مجھے پیچھے سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی یہ جان اور جیک تھے جو ہماری چیخیں سن کر جاگ گئے تھے اور ہماری طرف آ رہے تھے قریب آتے ہی انہوں نے ایک ساتھ گھبرا کر پوچھا کیا ہوا کیا بات ہے یہ کیسی چیخیں تھیں اور پھر انہیں بھی وہ حیرت ناک حقیقت معلوم ہو گئی جس کی وجہ سے میں خوف زدہ تھا آتی تھی اور آسمان صاف تھا اس لیے انہوں نے بھی جہاز کے کٹہرے سے نیچے جھک کر دیکھا اور پھر فوراً ہی گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے جان میں بھی یہی ایک خوبی تھی کہ جب وہ خطرے کو سامنے دیکھ لیتا تھا تو پریشان بالکل نہ ہوتا تھا ہاں خطرے سے پہلے اس کی پریشانی کی کچھ انتہا نہ ہوتی تھی اب کیا ہوگا جیک نے مری ہوئی آواز میں کہا جون نے کچھ جواب نہ دیا بس خاموشی سے سوچنے لگا دیکھیے میں کتنا بے وقوف ہوں کہ اب تک آپ کو وہ بات ہی نہیں بتائی جس کے باعث ہم چاروں گھبرا گئے تھے مگر اسی سے آپ میری گھبراہٹ اور بے چینی کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کئی سال کے بعد جب میں یہ اپنی داستان سنا رہا ہوں میں اتنا بوکھلا گیا ہوں تو اس وقت میرا کیا حشر ہوا ہوگا بات دراصل بڑی حیرت انگیز ہے اور شاید کوئی اس کا یقین نہ کرے ہمارا جہاز اس وقت ایک کافی اونچے پہاڑ کی چوٹی پر ٹکا ہوا تھا اور چوٹی پر قدرتی طور پر رکھی ہوئی دو بڑی اور مضبوط چٹانوں نے اسے رکھا تھا اگر وہ چٹانیں نہ ہوتی تو وہ کبھی کا تقریباً پانچ سو فٹ کی گہرائی میں جا گرا ہوتا دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ اس وقت ہم جزیرے کی سطح سے انتاسن پانچ سو فٹ بلند ایک پہاڑ کی چوٹی پر اپنے جہاز سمیت کھڑے تھے ہم سے بہت دور اور بہت نیچے نیلا سمندر ٹھانٹے مار رہا تھا نہ تھن تھی اور نہ کچھ اور دور دور تک زمین ہی زمین تھی درخت تھے چٹانیں تھیں نوکیلے پتھر تھے مگر سب عجیب و غریب تھے ایسا لگتا تھا جیسے یہ چیزیں قدرتی نہیں ہیں بلکہ کسی نے آرام سے بیٹھ کر بنائی ہیں درختوں اور پتھروں اور چٹانوں پر کاہی جمی ہوئی تھی اور زمین پر ہر طرف کی چڑی کیچڑ دکھائی دیتی تھی یہ تھا وہ عجیب و غریب جزیرہ اور یہ تھی وہ نرالی زمین جس کی تلاش میں ہم سرگرداں تھے آخر یہ کس طرح ممکن ہے جیک نے ہلکی آواز میں کہا میں نے اس کے لہجے کی کپ کپاہٹ صاف طور پر محسوس کی ممکن تو ہے یعنی جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں حقیقت ہی ہے جان نے ایک لمبا سانس لینے کے بعد کہا اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ سب کیسے ہوا دراصل بات یہ ہے کہ ہمیں حساب لگانے میں غلطی ہو گئی اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ جزیرہ کل رات ہی کو سمندر میں سے نمودار ہو جائے گا تو اس کی نوبت ہی نہ آتی دھند کے باعث ہمیں چاند بھی نظر نہیں آیا تاکہ اس کو دیکھ کر ہی کچھ پتا چلتا جب ہم رات کو آرام کی نیند سو گئے تو جزیرہ بڑی آہستگی سے ابھرنا شروع ہوا اور ہمیں اس کا علم ہی نہ ہو سکا بدقسمتی سے ہمارا جہاز اس جزیرے کے اونچے پہاڑ کی چوٹی سے ٹکرایا تھا پہلے ہم سمجھے تھے کہ وہ کوئی چٹان ہے لیکن اب پتا چلا کہ اس پہاڑ کی چوٹی تھی جب جزیرہ ابھرا تو پہاڑ بھی اونچا ہوا پہاڑ کے ساتھ ہی ہم بھی بلند ہوتے گئے اور اب اس حالت میں ہیں جو ہمارے سامنے ہے یعنی جزیرے کی زمین سے تقریباً پانچ سو فٹ بلند میں بھی یہی سمجھا تھا آپ نے بالکل ٹھیک بات نوٹ کی ہے جیک نے آہستہ سے کہا مگر اب کیا ہوگا اب سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ اترنے کو تو ہم اس پہاڑ سے نیچے اتر سکتے ہیں مگر جہاز کا کیا ہوگا اسے کس طرح اتارا جائے گا یہ بڑی ٹیڑی کھیر ہے اور اس کے لیے ہم سب کو ہی سوچنا چاہیے جون نے جواب دیا بڑی دیر تک ہم خاموشی سے اس مسئلے پر غور کرتے رہے کہ جہاز کو اتنی بلندی سے کس طرح زمین پر اتارا جائے جب کوئی حل سجائی نہ دیا تو جون نے کہا جہاز کو تو یہیں چھوڑو اور خود نیچے اترنے کی کوشش کرو ہمیں ابھی تک یہ بالکل معلوم نہیں کہ اس جزیرے میں آبادی ہے بھی یا نہیں لیکن پھر بھی یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اپنی حفاظت کے ساتھ ساتھ ہم جہاز کی بھی حفاظت کریں کیونکہ یہی ہماری واپسی کا سب سے بڑا سہارا ہے اس کی حفاظت اسی طرح ہو سکتی ہے کہ ہم اسے دوسروں کی نظر سے چھپائیں اس مقصد کے لیے میں نے ایک طریقہ سوچ لیا ہے پہاڑ کی اس چوٹی پر اگے ہوئے درختوں کی بڑی بڑی ٹہنیوں کو کاٹ کر جہاز ان سے ڈھک دیں تاکہ وہ کسی کو نظر نہ آئے جون کی یہ بات ہمیں بے حد پسند آئی جلدی جلدی ہم نے درختوں کی ٹہنیاں کاٹی اور پھر جہاز کو ان ٹہنیوں کے پتوں سے بالکل ایسے ڈھک دیا کہ دور سے وہ کسی کو نظر نہیں آ سکتا تھا اس کے بعد ضروری سامان ہتھیار اور دوسری چیزیں لے کر ہم چاروں موٹے موٹے رسوں کی مدد سے نیچے اترنے لگے پہاڑ پر بہت زیادہ کاہی جمی ہوئی تھی قدم بار بار پھسل رہے تھے اگر ہم چاروں کی کمر سے رسے نہ بندے ہوتے تو ہم میں سے کوئی نہ کوئی یقیناً اتنی بلندی سے ضرور نیچے گر پڑتا ایک ایک قدم جمع جما کر رکھتے ہوئے آخرکار ہم بڑی مشکل سے نیچے اتر آئے زمین پر قدم رکھتے ہی احساس ہوا کہ زمین پر دلدل سی ہے ساتھ ہی اس دلدل پر عجیب قسم کی گھاس اگی ہوئی تھی پورے جزیرے میں صرف ایک ہی رنگ نظر آتا تھا سبز ہر چیز سبز رنگ کی تھی زمین سے لگاتار ہلکی سی بھاپ اٹھ رہی تھی جس جگہ بھی قدم رکھتے معلوم ہوتا کہ ہلکے گرم توے پر پاؤں پڑ گیا ہے ایسا لگتا تھا جیسے اس جزیرے کے نیچے آگ تہک رہی ہے ہر میں ایک حیبت سی چھائی ہوئی نظر آتی تھی نہ تو کوئی جانور دکھائی دیتا تھا اور نہ کوئی پرندہ زندگی کی ذرا سے بھی آساز نہ تھے یوں لگتا تھا کہ یہ جزیرہ در حقیقت کسی دوسری دنیا سے آیا ہے ہماری دنیا کا نہیں ہے کیونکہ پہاڑ اور چٹانیں عجیب طرح کی تھیں اور درخت بھی ہماری دنیا جیسے نہ تھے بس یوں سمجھیے کہ جیسے ہم خوابوں کے جزیرے میں آ گئے تھے سب سے حیرت انگیز چیز جو ہمیں کچھ دیر بعد نظر آئی وہ یہ تھی کہ دور دور سے سمندری پرندے جزیرے کی طرف آتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے پہلے تو میں سمجھا کہ شاید میری نظر کا دھوکا ہے یہ پرندے یوں ہی اسی طرف آ رہے ہیں اور شاید جزیرے کے اوپر سے اڑ کر دوسری طرف نکل جائیں گے مگر جب میں نے چاروں سمت گھوم کر دیکھا تو حیرت کے مارے ہو کر رہ گیا چھوٹے بڑے ہر قسم کے پرندے اس جزیرے کی طرف تیزی سے آ رہے تھے جب میں نے جان کو یہ بات بتائی تو اسے بھی بہت تعجب ہوا خدا جانے کیا آفت آنے والی تھی اس لیے ہم احتیاط کے پیچھے چھپ گئے پرندے آہستہ آہستہ قریب آتے جا رہے تھے تعداد میں وہ اتنے زیادہ تھے کہ جب وہ جزیرے کے اوپر آ گئے تو سورج کی روشنی متھم پڑ گئی جزیرے کے اوپر آتے ہی انہوں نے نیچے اترنا شروع کیا اور پھر تیزی سے چٹانوں پر لگی ہوئی وہ کاہی کھانے لگے جس کی عجیب سی بو ہمارے دماغ تک کو سڑائے دے رہی تھی ہمیں یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا مگر اس سے بھی زیادہ تعجب اس وقت ہوا جب ہم نے دیکھا کہ پرندے وہی کاہی کھا کر یک اپنا توازن کھو بیٹھے وہ اب اس طرح اڑ رہے تھے جیسے کوئی زخمی پرندہ اڑتا ہے ڈانگوں یعنی کبھی ادھر اور کبھی ادھر کئی تو جلدی سے دل زمین پر جا کر بیٹھ گئے اور ایک بڑی تعداد بڑی مشکل سے درختوں کی ٹہنیوں پر اڑ کر بیٹھ گئی بیٹھنے کے بعد بھی وہ ٹہنیوں پر اس طرح ڈول رہے تھے جیسے کہ انہوں نے افیون کھا لی ہو اور ان پر نشہ تاری ہو گیا ہو میں نے یہ بھی دیکھا کہ ان میں سے بیشتر تو ہلنے جلنے سے اس حد تک معذور ہو گئے تھے کہ اگر کوئی دوسرا پرندہ کسی کے برابر میں آ کر بیٹھنے کی کوشش کرتا تو پہلا اسے جگہ ہی نہ دیتا تھا نتیجے کے طور پر آنے والا پرندہ لہراتا ہوا درخت سے نیچے گرتا اور دوبارہ اٹھنے کی کوشش نہ کرتا یہ حالت دیکھ کر جان نے کہا جانے یہ کیا ماجرا ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ پرندوں کو کیا ہو گیا ہے میرا خیال ہے کہ ہم کسی تلسمی ہوش ربا میں پھنس گئے ہیں میں نے آہستہ سے کہا شاید اس گاہی میں ہی یہ خاصیت معلوم ہوتی ہے کہ وہ پرندوں کو بے بس کر دیتی ہے جیک نے اپنی رائے ظاہر کی سوال یہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے جون نے کہا کیا یہ سب کچھ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم ان پرندوں کو اٹھا کر لے آئیں اور بھون کر کھا لیں یا پھر یہ خاص کسی طاقت کا کرشمہ ہے خدا ہی بہتر جانتا ہے میں نے چاروں طرف نظر دوڑاتے ہوئے جواب دیا کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ میرا دماغ بھی اس سوال کا جواب دینے سے قاصر تھا پرندے برابر اڑتے آ رہے تھے اور کاہی کھا کھا کر مفلوج ہو رہے تھے ہم حیرت سے چاروں طرف دیکھ رہے تھے کہ شاید اب کچھ ہو مگر کچھ نہیں پرندوں کے شور کے علاوہ کچھ نہ تھا دل کہہ رہا تھا کہ کوئی بہت ہی خوفناک واقعہ پیش آنے والا ہے مگر ہوتا کچھ نہ تھا ایسی حالت میں انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے جب طوفان کے اثر ہوتے ہیں تو جی چاہتا ہے کہ طوفان آ کر جلد سے جلد گزر جائے مگر ایسا نہیں ہو رہا تھا ہم لوگ ایک عجیب کشما کش میں گرفتار تھے اور چاہتے تھے کہ جو کچھ ہوتا ہے جلد سے جلد ہو جائے یہی سوچتے سوچتے شاید اب کوئی بات ہو شاید کوئی نئی بات معلوم ہو دوپہر ہو گئی دوپہر سے شام اور شام سے پھر رات رات ہوتے ہی ہمیں اپنے سانس سینے میں گھٹتے ہوئے محسوس ہوئے عجیب جگہ اندھیرا ہے بتنا خاموشی درختوں کی ٹہنیوں پر اونگتے ہوئے پرندے دور سے آنے والی سمندر کی خوفناک میں کیا بتاؤں کہ اس وقت ہماری کیا حالت تھی خوف اتنا تھا کہ اگر پتہ بھی کھڑکتا تو ہم چوک جاتے اب جب وہ وقت یاد کرتا ہوں تو ہنسی آ جاتی ہے کیونکہ ایک بار جب میں نے اندھیرے میں ملا کا شانہ پکڑ کر کچھ کہنا چاہا تو وہ ایک ٹراؤنی چیخ مار کر اچھل پڑا اس کی چیخ بار بار پہاڑوں اور چٹانوں میں گونجتی رہی اور ہم احمقوں کی طرف باری باری جس طرف آواز آتی اس طرف دیکھتے رہے مزے کی بات یہ کہ جزیرے میں اب صرف پرندوں کے پر پھڑ پڑانے کا ہلکا سا شور تھا اور ویسے ہر طرف ہو کا عالم تھا جھاڑیوں کے پیچھے آخر ہم کب تک چھپے رہتے لہذا اس جگہ سے نکل کر چھپتے چھپاتے آہستہ آہستہ ایک بہت بڑی چٹان کے نیچے جا پہنچے جان نے ٹارچ چلا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ چٹان کے نیچے ایک کافی بڑا اور لمبا غار ہے غار کے اندر روشنی ڈالنے سے پتہ چلا کہ وہ اتنا بڑا ہے کہ ہم چاروں اس میں آرام سے رات گزار سکتے ہیں جیک سب سے پہلے اس کے اندر داخل ہوا اور پھر ہم تینوں بھی ایک ایک کر کے اندر آ گئے جان نے روشنی ہر طرف ڈالنے کے بعد اطمینان کر لیا اور پھر بولا رات بسر کرنے کے لیے یہ جگہ بہت اچھی ہے کیونکہ یہاں ہم ہر طرح کے خطرے سے محفوظ رہ سکتے ہیں مگر غار کا یہ منہ تو کھلا ہی رہے گا جیک نے جلدی سے سے کہا غار غار کے کے برابر ہی باہر ایک بہت بڑا پتھر پڑا ہوا ہے اسے منہ پر لگا دو ملا کہو کہ وہ اس کام میں تمہاری مدد کرے جون نے جواب دیا اور پھر جیک اور ملا نے مل کر فوراً یہ کام کر دیا میں خاموشی سے غار کا منہ پتھر سے بند ہوتے دیکھتا رہا لیکن اچانک مجھے ایک بات سوچی اور میں نے جون سے کہا مگر سب سے بڑے دو خطرے تو ابھی اور بھی باقی ہیں ان سے بچنے کی بھی ترکیب سوچیے یعنی پہلی تو وہ خوفناک مت تھی چلیے مان لیا کہ اس سے بچنے کے لیے ہم غار میں چھپ گئے ہیں اور غار کے منہ پر پتھر بھی رکھ دیا ہے مگر یہ پتھر ہمیں نقصان بھی تو پہنچا سکتا ہے ہمیں جزیرے کی زمین تو اب نظر آتی ہی نہیں باہر کا حصہ سب چھپ گیا ہے فرض کر لیجئے کہ راتوں رات اگر یہ جزیرہ سمندر میں غرق ہو گیا تو پھر پھر ہم کیا کریں گے اتنا خطرہ تو ہمیں مول لینا ہی پڑے گا فیروز جون نے کہنا شروع کیا اول تو جزیرہ رات کو غرق نہیں ہوگا اور فرض کرو کہ ہو بھی جاتا ہے تو پھر ہمارا سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ ہم پتھر ہٹا کر تیرتے ہوئے اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنے کی کوشش کریں جس پر ہمارا جہاز ٹکا ہوا ہے بات بالکل ٹھیک تھی واقعی اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ بھی نہیں تھا زمین صاف کرنے کے بعد ہم اسی حالت میں ننگے بدن لیٹ گئے زمین گیلی تھی مگر ہم لوگوں نے اتنی تکلیفیں اٹھائی تھیں کہ اب کوئی سی بھی تکلیف نظر میں نہ جچتی تھی نیند بری طرح آ رہی تھی اس لیے وہ گیلی زمین بھی ہمیں اس وقت مخمل کا فرش معلوم ہوئی لیٹتے ہی ہی فوراً سب کی آنکھ لگ گئی خدا بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنی دیر سوئے میں اپنے بارے میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ مشکل سے دو گھنٹے ہی سویا ہوں گا کہ اچانک ایک پرسراہٹ سسراہٹ سن کر میری آنکھ کھل گئی گھبرا کر میں نے ادھر ادھر دیکھا غار میں خوب اندھیرا تھا مگر اس اندھیرے میں بھی مجھے غار سے باہر ایک تیز روشنی نظر آئی روشنی کبھی تیز ہو جاتی اور کبھی آہستہ آہستہ ہلکی ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی پھر تیز ہوتی اور پھر ہلکی اس کے ساتھ ہی ایک عجیب آواز ایسی آواز جسے میں الفاظ میں کسی بھی صورت بیان نہیں کر سکتا مجھے سنائی دے رہی تھی یوں سمجھئے کہ مٹی کے تیل سے جلنے والے اسٹو میں سے جس قسم کا سراٹا نکلتا ہے ہو بہو ویسی ہی آواز تھی ساتھ ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے غار سے باہر طوفان آیا ہو درختوں کے پتوں کے آپس میں ٹکرانے سے جو شور پیدا ہوتا ہے اسی قسم کا تیز شور سنائی دے رہا تھا اس کے کے علاوہ کسی چیز کر چلنے کی آواز بھی آ رہی تھی دھڑکتے دل کو قابو میں کیے اور سانس روکے ہوئے میں وہ آوازیں سن رہا تھا اتنی ہمت نہ تھی کہ جان یا چیک میں سے کسی کو چکا لوں خوف اتنا تھا کہ شاید ہی کبھی زندگی میں دل میں اتنا خوف پیدا ہوا ہو سہمی ہوئی نظروں سے بس میں اسی سمت دیکھے جا رہا تھا جہاں وہ روشنی جل اور بج رہی تھی بڑی دیر تک میں اسی طرح لرستا اور کاپتا رہا اور اور پھر اچانک ایک تیز تیز سیٹی مجھے سنائی تھی بڑی بالکل ایسی جیسی کہ آج کل ہماری ریلوں کے انجن کی سیٹی ہوتی ہے اس آواز کو سنتے ہی میں اچھل پڑا اور میں نے جلدی سے جان کے سرہنے سے ٹارچ اٹھا کر چلا لی اچانک پھر وہی آواز آئی اب کہ وہ اتنی تیز تھی کہ جان بھی ہڑ بڑا جاگتے ہوئے دیکھ کر پوچھنے لگا کیوں فیروز کیا بات ہے کیوں جاگ رہے ہو یہ یہ آواز کیسی ہے آواز پھر آئی مگر اس بار وہ کافی دور سنائی دیتی تھی جان کی آواز سن کر جیک اور ملا بھی جاگ گئے تھے اور پھٹی پھٹی نظروں سے ہم دونوں کو دیکھ رہے تھے میری زبان میں طاقت نہیں کہ اپنی اس وقت کی حالت کو ٹھیک سے بیان کر سکوں بلا وجہ میں اپنا ڈر ظاہر کر کے آپ سب کو جو میری آپ بیتی سن رہے ہیں خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا یوں سمجھیے کہ ہم چاروں خاموش بیٹھے رہے حتیٰ کہ پو پھٹنے لگی اور اب وہ عجیب سی آوازیں وہ سراٹا شور سب ختم ہو گیا سب طرف ایک سکون سچ چھایا محسوس ہوتا تھا جون نے غار کے دروازے کے پاس جا کر ایک چیری میں سے باہر جھانکا جب اسے اطمینان ہو گیا کہ باہر کوئی خطرہ نہیں ہے تو ہم سے کہا کہ پتھر ہٹا کر اب ہمیں غار سے باہر نکلنا چاہیے پتھر ہٹایا گیا اور پھر ہم دبے پاؤں باہر آئے سورج سمندر کے اندر سے نکل رہا تھا مگر ہوا میں تپش ابھی سے تھی ایسا لگتا تھا کہ کہیں قریبی کوئی بھٹی سلک رہی ہے اوپر نیچے ہر طرف دیکھتے اور کسی انجانے خطرے کی بو سونگتے ہوئے ہم کار سے کچھ دور آگے بڑھ گئے اور پھر ہم نے وہ چیز دیکھی جس سے ہماری عقلیں تنگ ہو گئی کسی بھی درخت کی ٹہنی یا زمین پر اب کوئی سبھی پرندہ نظر نہیں آ رہا تھا اگر آتا بھی تو چلا ہوا یوں لگتا تھا جیسے کسی نے آگ پر بھونا نہ ہو اس کے علاوہ جن ٹہنیوں پر پرندے بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی اب بالکل کوئلہ بن گئے تھے آس پاس کی گھاس اور جھاڑیاں سب کی سب چلی ہوئی تھیں اور یہ حالت تھی کہ ابھی تک ان میں سے دھواں نکل رہا تھا جیسے ہی میری نظر نیچے زمین پر پڑی خوف کی وجہ سے ایک سنسنی سے دوڑ گئی زمین پر دس گز کی دوری پر دو بڑے بڑے سے گڑھے نظر آ رہے تھے قریب جا کر دیکھنے سے معلوم ہوا کہ وہ گڑھے کم از کم تین فٹ گہرے ہیں میری عقل تو یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ آخر راتوں رات یہ گڑھے زمین میں کس طرح پیدا ہو گئے شاخیں کس طرح جل گئیں اور پرندے غائب ہو گئے میں جون سے اس کا سبق پوچھنے والا تھا کہ اس نے خود کہنا شروع کر دیا اف خدا یہ ہے وہ خوفناک مکھی کہاں ہے ہم تینوں نے ایک ساتھ گھبرا کر پوچھا ابھی تو نہیں ہے مگر رات کو وہ ضرور آئی تھی زمین میں پڑے ہوئے یہ گڑے دراصل اس کے پیروں کے نشان ہیں نشانوں کی گہرائی سے تم اس کے وزن کا اندازہ لگا سکتے ہو ساتھ ہی یہ نوٹ کرو کہ ہر پیر کی موٹائی کتنی ہے ایسا لگتا ہے جیسے ہاتھی نے اپنے پاؤں جگہ جگہ رکھے ہیں خیر اب میری سمجھ میں سب کچھ آ گیا ہے کیا سمجھ میں آ گیا ہے جیک نے دریافت کیا اس جزیرے کی کاہی پرندے بہت شوق سے کھاتے ہیں مگر کاہی میں کچھ ایسی نشے کی خاصیت ہے کہ پرندے یہ کاہی کھاتے ہوئے بے ہوش ہو جاتے ہیں تب رات کو وہ خوفناک مکھی شولے اگلتی ہوئی اپنے غار میں سے باہر نکلتی ہے اور ان پرندوں کو چٹ کر جاتی ہے پہلے میں سوچا کرتا تھا کہ اتنی بڑی دیوزاد مکھی بھلا کس طرح اڑتی ہوگی مگر اب یہاں اگر اس بات کا اندازہ ہوا کہ وہ اڑ نہیں سکتی البتہ مینڈک کی طرح کچھ فاصلے تک پھدک ضرور سکتی ہے جو مکھی اڑ کر اپنا شکار تلاش نہ کر سکے اس کے لیے قدرت نے خوراک حاصل کرنے کا یہ انوکھا انتظام کر دیا ہے کہ پرندے دور دور سے اس کا شکار بننے کے لیے خود بخود کھینچے چلے آتے ہیں شاید ہم بھی اسی لیے آ گئے ہیں ملا نے خوف سے لرزتے ہوئے کہا کہ اس دیوزاد مکھی کی خوراک بنے احمق نہ بنو جون نے اسے ڈانٹا ہم اس مکھی سے چھٹکارا حاصل کرنے کا طریقہ سوچ لیں گے فی الحال تو یہی بہتر ہے کہ ہم رات کو اپنے اس غار میں سے باہر کہیں نہ نکلیں ہمارے حق میں یہی سب سے اچھا ہے دن کو ہم پورے جزیرے میں گھوم کر اس مکھی کے گھر تلاش کریں گے اور پھر اسے ختم کرنے کا طریقہ ڈھونڈ نکالیں گے ہمیں یہ کام چودہ دن کے اندر اندر کرنا ہے کیا میری اس بات کو سب سمجھ گئے جی ہاں سب سمجھ گئے اب چونکہ دن نکل آیا ہے لہذا آئیے اب اس مکھی کا گھر تلاش کر لیں میں نے کہا میرا بھی یہی خیال ہے جان نے میری بات کی تائید کرتے ہوئے کہا مگر ایک بات پہلے سب سن لیں اور وہ بات یہ ہے کہ اگر اتفاق سے ہمارا سامنا اس مکھی سے ہو گیا تو سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ پوری طاقت سے دوڑتے ہوئے سمندر کا رخ کریں گے سمندر کے اندر پہنچ کر ہی ہم اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں ورنہ اور کوئی طریقہ اس سے بچنے کا نہیں ہے ہم نے اپنی گردنی ہلا کر جان کو بتایا کہ ہم ایسا ہی کریں گے اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ جزیرے کی دوسری سمت میں چلنے لگے بار بار مڑ کر ادھر ادھر دیکھتے بھی جاتے تھے کہ کہیں کوئی خطرہ تو نہیں ہے ہمارے ہاتھوں میں پستول تھے دل بری طرح دھڑک رہے تھے اور ہمارے جسموں سے پسینہ پانی کی طرح بہ رہا تھا سب ننگے جسم تھے پتلونیں نیکر بن چکی تھیں اور اب یہ نیکر بھی چیتڑے بن گئے تھے کوئی ہمیں اس وقت دیکھتا تو یقیناً یہی سمجھتا کہ ہم آج سے لاکھوں سال پہلے کے جنگلی انسان ہیں جو تہذیب سے بالکل نہ آشنا تھے اور جنہوں نے کپڑے پہننا بھی نہ سیکھا تھا مجھے افسوس ہے کہ اس سفر میں ہمارے پاس کیمرہ نہیں تھا ورنہ آپ اس موقع کی ہو بہو تصویریں دیکھ سکتے تھے خیر تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے برابر آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے جس طرف اس خطرناک مکھی کے پیروں کے گڑے جا رہے تھے ہمارا رخ بھی اسی طرف تھا کچھ ہی دور بعد ہمیں اپنے سامنے دو اونچے پہاڑ دکھائی دیے ان پہاڑوں کے درمیان میں ایک راستہ تھا راستہ کیا بلکہ گلی کہہ لیجیے جس طرح گلی کے دونوں طرف اونچے مکان ہوتے ہیں اسی طرح یہ دو پہاڑ تھے مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ دائیں طرف کے پہاڑ کی چوٹی پر ایک بہت بڑی چٹان ٹھہری ہوئی تھی ایک تو یہ معلوم کرنے کا شوق کہ یہ چٹان چوٹی پر کس طرح جمی ہوئی ہے دوسرے یہ سوچ کر کے ممکن ہے اس پہاڑ پر چڑھ کر ہمیں اس خوفناک مکھی کا غار نظر آ جائے ہم نے یکا یک پہاڑ کی طرف بھاگنا شروع کر دیا اور پھر چاروں اس پہاڑ پر چڑھنے لگے پہاڑ کافی اونچا تھا اور ہم چاروں بڑی دقت کے بعد اس پر چڑھے دقت یوں ہوئی کہ اس پہاڑ پر بھی کاہی جمی ہوئی تھی جس کی وجہ سے پھسلن تھی مگر ایک لمبی رسی کو اپنی کمروں سے لپیٹ کر ہم اوپر چڑھتے ہی گئے جان سب سے پہلے وہاں پہنچا اور رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا اس کے بعد ہم بھی آہستہ آہستہ اوپر پہنچ گئے وہاں پہنچ کر ہم نے دور دور تک نظر توڑائی کافی فاصلے پر نیلا سمندر ٹھانٹے مار رہا تھا ہوا میں گرمی بڑھتی ہی جا رہی تھی اس خوفناک مکھی کے پیروں کے نشان جس سمت میں جا رہے تھے ہم نے ادھر دیکھا تو معلوم ہوا کہ ہم سے کافی دور تقریباً چار فلاں کے فاصلے پر ایک بہت بڑا اور گہرا گڑا ہے اور یہ عجیب سے نشانات اسی گڑے میں جا کر غائب ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی گڑے میں سے بھاپ بھی اٹھ رہی تھی کبھی کبھی یہ بھاپ آگ کی لپٹ میں بدل جاتی تھی یہ دیکھ کر جان نے ہمیں بتایا کہ دراصل وہ خطرناک مکھی اسی گڑھے میں رہتی ہے صبح کے وقت وہ گڑھے سے باہر آتی ہے اور پرندوں کو اپنی ناک سے نکلنے والے شوروں سے بھون کر کھا جاتی ہے اس نے یہ بھی کہا کہ جب تک ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں اسے ختم کرنے کا طریقہ ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتا اس لیے بہتر ہے کہ ہم اپنے غار میں واپس چلیں اور اگلے دن اس مکھی کو کسی چٹان کی آڑ میں چھپ کر دیکھیں اتنا کہہ کر نے سہارے کے لیے اپنا ہاتھ اس چٹان سے لگایا جو اس پہاڑ کی چوٹی پر ادھر ٹکی تھی اچانک ایک زوردار گڑگڑاہٹ ہوئی اور وہ چٹان اس طرح ہلنے لگی جیسے ربڑ کی بنی ہوئی ہو ہم حیرت سے کھڑے اسے ہلتے ہوئے دیکھتے رہے کم از کم دس منٹ تک وہ اسی طرح ہلتی رہی مگر پھر ہم نے زیادہ دیر وہاں کھڑے رہنا مناسب نہ سمجھا اور چٹان کو ہلتا چھوڑ کر پہاڑ سے نیچے اترنے لگے کچھ ہی دیر بعد سمت کن رکھیوں سے دیکھتے ہوئے ہم غار میں واپس آ گئے راستے ہی میں ہم نے کچھ مرے ہوئے پرندے چن کر اٹھا لیے لیے تھے اور جھاڑیوں میں میں سے آگ لے لی تھی اس غار پہنچنے کے بعد ہم نے پرندے بھون کر کھائے اتفاق سے مجھے کچھ بھنی ہوئی مچھلیاں زمین پر پڑی ہوئی مل گئیں میں نے مرے ہوئے پرندے نہیں کھائے بلکہ ان مچھلیوں کو کھا کر پیٹ کی آگ بچائی بھوک بے حد لگ رہی تھی اس لیے دو منٹ ہی میں میرے تینوں ساتھیوں نے سولہ پرندوں کا سفایا کر ڈالا غار کے باہر یہ گڑھے میں پینے کا پانی بھرا ہوا تھا یہ پانی کسی شوق سے آ رہا تھا اس کا اندازہ ہم پہلے ہی لگا چکے تھے ہم نے یہ پانی بھی پیا تھا پانی گرم تو تھا مگر پیاس بچ گئی تھی پانی پینے کے بعد چون نے کہا اس مکھی کو ختم کرنے کا ایک نرالا اور انوکھا طریقہ مجھے سوچ گیا ہے کون سا طریقہ سب نے ایک ساتھ پوچھا ہو سکتا ہے کہ خدا نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہو اگر وہ طریقہ کرامت ہو گیا تو ہم بغیر کسی محنت اور تکلیف کے اس خوفناک مکھی کو ختم کر سکتے ہیں ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ آج شام کو جو پرندے اس جزیرے کا رخ کریں اور جیسے کہ ظاہر ہے کہ وہ ضرور شام کو اسی طرف کا ہی کھانے آئیں گے تو ہم انہیں اس جزیرے میں بسیرا نہ کرنے دیں اور کوشش کریں کہ وہ کاہی نہ کھائیں مگر یہ کس طرح ممکن ہے جیک نے تعجب سے پوچھا پرندے تو ہزاروں کی تعداد میں ہیں ممکن تو ہے ہمیں شام ہوتے ہی درختوں کی لکڑیاں جمع کر کے ان میں آگ لگا دینی چاہیے پرندے خواہ کتنی ہی تعداد میں ہوں مگر آگ دیکھ کر کوئی پرندہ بھی اس طرف کا رخ نہیں کرے گا جون نے جواب دیا مگر اس کا فائدہ کیا ہوگا میں نے پوچھا یہ میں اس وقت ہی بتاؤں گا فی الحال تو یوں سمجھو کہ میں ایک جوا کھیل رہا ہوں اگر جیت گیا تو واہ واہ ورنہ موت تو ہر حال میں سامنے کھڑی دکھائی دے رہی ہے جان نے سامنے کی طرف صاف میدان کو دیکھتے ہوئے کہا ابھی وقت ہے اس لیے سب سے پہلے ایک کام اور کرنا ہے آؤ میں تمہیں بتاؤں اتنا کہہ کر وہ ہمیں اس میدان میں لے گیا اور سب کو قطار میں کھڑے ہونے کو کہا بعد میں خود بھی اسی قطار میں کھڑا ہو گیا پھر کہنے لگا ہمیں اس وقت دوڑ کا مقابلہ کرنا ہے آپ کہیں مذاق تو نہیں کر رہے جیک کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں مذاق نہیں جیک میں سنجیدہ ہوں یوں سمجھو کہ ہمارے پیچھے وہ خوفناک مکھی آ رہی ہے اور ہمیں بھاگ کر اپنی جان بچانی ہے کون ہم میں سے تیز دوڑ کر آگے بھاگ جاتا ہے یہی دیکھنا ہے سچ بات تو یہ ہے کہ مجھے خود بھی یہ عجیب بات سن کر اتنی حیرت ہوئی کہ شاید کبھی نہ ہوئی ہوگی کیا واقعی یہ مزاق کا موقع تھا مگر جون کی شکل دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس معاملے میں بالکل سنجیدہ ہے ہم نے کچھ کہنا چاہا مگر اس نے موقع ہی نہ دیا اور آخر کار مجبور ہمیں یہ دوڑ کا مقابلہ کرنا ہی پڑا ایک دو تین کہہ کر ہم چاروں بڑی تیزی سے سامنے کی طرف بھاگے اور پھر بھاگتے ہی چلے گئے جون تو بےچارا ہی تھک گیا اس کے بعد ملا ہانپنے لگا صرف میں اور جیک آگے بھاگتے گئے مگر جیک میں اور مجھ میں بڑا فرق تھا مانا کہ وہ بہت طاقتور تھا مگر میرے مقابلے میں تیز نہ بھاگ سکا اور پھر جلد ہی وہ مجھ سے پیچھے رہ گیا جان کی آواز سن کر ہم واپس آئے تو دیکھا کہ وہ بہت افسردہ بیٹھا ہوا ہے کیا بات ہے سر کیا آپ کو میرے جیتنے کا رنج ہوا میں نے آتے ہی پوچھا ہاں رنج ہوا ہے فیروز میں نہیں چاہتا کہ تم اس دوڑ میں اول آتے مگر کیا کر سکتا ہوں ہماری تقدیر آخر بات کیا ہے مسٹر جان آپ معموں میں باتیں کیوں کر رہے ہیں جیک نے پوچھا بات سنانے کی نہیں جب عمل کا وقت آئے گا تو تم میری دور اندیشی کے ضرور قائل ہو جاؤ گے میں چاہوں تو تمہیں ابھی سب طریقہ سمجھا دوں مگر اب وقت نہیں ہے شام ہو رہی ہے اور ہمیں جلد از جلد اس مقام پر آگ جلا کر کہیں چھپ جانا چاہیے یہ تو ہم معلوم کر ہی چکے ہیں کہ مکی صرف اسی مقام پر آتی ہے جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں اور جس کے آس پاس کی چٹانوں پر وہی کاہی جمی ہوئی ہے اس لیے آگ ہمیں تقریباً پچاس گز کے قطر میں چلانی پڑے گی مگر اس طرح تو ہمارا وہ غار بھی لپیٹ میں آ جائے گا جہاں ہم رات بسر کریں گے جیک بولا یقیناً ایسا ہوگا نے جواب دیا مگر ہم آج رات وہاں نہیں سوئیں گے بلکہ اس پہاڑ کی چوٹی پر آرام کریں گے جس کے اوپر وہ ہلتی ہوئی چٹان رکھی ہے ہم آج غار میں پناہ نہیں لیں گے ہمارے حق میں یہی بہتر ہے اگر خدا کو منظور ہوا تو کل دن میں ہم اس خوفناک مکھی سے نجات حاصل کر لیں گے یہ تو سب سے اچھی بات ہے اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہم اس جزیرے سے جلد سے جلد نکل جائیں گے جیک نے کہا اس غلط فہمی میں مت رہو جیک جان نے کہا ہمیں پورے تیرہ دن یہاں اور گزارنے پڑیں گے جزیرے کے ڈوبنے کا انتظار ہر حال میں کرنا پڑے گا کیونکہ اس کے ڈوبنے کے بعد ہی ہمارا جہاز واپس پانی کی سطح سے لگ سکتا ہے قدم قدم پر مشکلات کھڑی تھیں آفتوں اور مصیبتوں نے ہمیں ہر طرف سے گھیر لیا تھا خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کیا حشر ہونے والا تھا عقل کام نہ کرتی تھی اور نہ جانے کیوں ایک گھبراہٹ سی ہر شخص پر حاوی تھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی جو ایک کہہ دیتا تھا وہ سب مان لیتے یہی وجہ تھی کہ ہم نے جان کا کہنا مان لیا تھا مختصر یہ کہ جلدی جلدی ہم نے مل کر لکڑیاں کاٹی گھاس پوس اکٹھا کیا ہر چیز کیلی تھی اس لیے بڑی مصیبتوں کے بعد ہم نے آگ چلائی اور پھر اس آگ کو دور دور پھیلا دیا تاکہ شام کو ہر سم دھواں ہی دھواں پھر جائے خدا کا شکر ہے کہ ہماری محنت اکارت نہ گئی آگ چل گئی اور لپٹیں اٹھنے لگیں ادھر سورج نے بھی سمندر میں اپنا منہ چھپانا شروع کر دیا یہ دیکھ کر جان نے کہا اپنا سامان اٹھا کر اب اس پہاڑ کی طرف چلو جان کا حکم مان کر ہم نے اپنا سامان اٹھایا اور پھر احتیاط سے ہر طرف دیکھتے بھالتے اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئے جہاں وہ دوسرا ہلتا ہوا چھوٹا سا پہاڑ ٹکا ہوا تھا یہاں اتنی جگہ ضرور تھی کہ ہم دیوسات اور خوفناک مکھی کی نظر سے چھپ کر آرام کر سکتے تھے ابھی ہم نے اپنا وہاں سامان رکھا ہی تھا کہ جون نے مجھ سے کہا میں اس مقام کو دیکھوں جہاں ہماری لگائی ہوئی آگ پھڑک رہی ہے پرندے اب آہستہ آہستہ ہر سم سے اس جزیرے میں کاہی کھانے کے لیے آ رہے تھے میرا خیال تو یہ ہے کہ شاید سورج ڈوبنے کے بعد ہی اس کاہی کی مہک ہوا کے ذریعے ہر طرف پھیلتی ہوگی اسی لیے پرندے شام کو آتے تھے جزیرے کی طرف آتے ہی وہ آگ کو دیکھ کر اوپر پھڑ پڑاتے رہے مگر نیچے اترنے کی ہمت کسی میں نہ ہوئی سورج ڈوبتا جا رہا تھا اور پرندے برابر آتے جا رہے تھے مگر ان میں سے ایک پرندہ بھی نیچے نہیں اترتا تھا آخر کار رات ہو گئی پرندے واپس لوٹنے لگے مگر ان کی بے قراری بڑھتی ہی گئی واپس جاتے ہوئے انہوں نے اتنا شور کیا کہ پورا جزیرہ گونج گیا کچھ دیر بعد جون نے دوربین لگا کر دیکھا ہمیں بتایا کہ پاسمان پر ایک بھی پرندہ نہیں ہے اب کیا ہوگا میں نے جان سے دریافت کیا اب یہ ہوگا فیروز کے جان نے سب کو باری باری دیکھتے ہوئے کہا رات ہم اسی چوٹی پر بسر کریں گے مگر صبح کے چار بجے جاگ جائیں گے اور تب ہم اس خوفناک مکھی کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کیونکہ اپنا شکار کھانے کے لیے وہ ضرور اپنے گھر میں سے نکل کر ان پہاڑوں کے درمیان میں سے ہوتی ہوئی اس مقام تک جائے گی جہاں آگ چل رہی ہے شکار نہ پا کر وہ بہت بے چین ہوگی اور پورے جزیرے میں ماری ماری پھرے گی آخر تنگ آ کر وہ واپس اپنے غار میں جانے کی کوشش کرے گی اور تبھی ہم اسے مار ڈالیں گے مگر کس طرح مار ڈالیں گے جیک نے پوچھا پہلے میں مکھی دیکھ لوں مارنے کا طریقہ پھر بتاؤں گا وقت سے پہلے میں اس لیے کچھ کہنا نہیں چاہتا کہ ممکن ہے میرا سوچا ہوا غلط ثابت ہو جائے رات ہم نے اسی چوٹی پر بسر کی اور پھر شاید صبح کے چار بجے ہی کا وقت تھا کہ جون نے ہم سب کو جگا دیا اور اشارے سے کہا کہ ہم بالکل چپ رہیں اور اس غار کو دیکھیں جہاں مکھی کا گھر ہے ہم آ کے ملتے ہوئے اس مقام کو دیکھنے لگے جہاں مکھی کا گھر تھا اور جہاں اب ہلکی سی روشنی ہو رہی تھی آہستہ آہستہ روشنی بڑھنے لگی اور پھر بڑھتے بڑھتے اتنی تیز ہو گئی کہ ہمیں چندیا کر اس کی طرف دیکھنا پڑا ہمارے دیکھتے دیکھتے اچانک ایک تیز چولہا آسمان کی طرف لپکا اور پھر وہی ریل کے انجن جیسی تیز سیٹی سنائی تھی بڑی تیز کڑکڑاہٹ کی خوفناک آواز آنے لگی وار میں سے بار بار وہی شولہ سب باہر لپکنے لگا ہمارے دلوں کا اس وقت بس خدا ہی حافظ تھا ہمارے اس سفر کا سب سے بڑا خطرہ اب ہمارے سامنے تھا جو کچھ بھی ہماری قسمت میں لکھا تھا بس اب چند سیکنڈز کے اندر ہی اندر ہو جانے والا تھا شولا تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد غار سے باہر لپکتا تھا ساتھ ہی اوپر کا حصہ روشن ہوتا جا رہا تھا ایسے لگتا تھا جیسے کوئی آتش کچا پھٹنے والا ہے ہم آنکھیں پھڑے حیرت سے اس مقام کو دیکھے جا رہے تھے اور پھر ہمارے دیکھتے دیکھتے ہاتھی کے پیروں سے بھی موٹے دو پیر اس غار سے باہر آئے